چنانچہ حدود نے ایسا ہی کیا اور ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا قوم کے سرداروں میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے